کچھ کچھ اس طرح تھے کہ بلکہ میرے بھی ہیں کہ جامع شریف ملاز شریف اور اس مبارک کرانا کیسا ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت پہ قرآنی وغیرہ کرنا وہ کیسا ہے کیونکہ حضور ان کے کہنے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کوئی وش وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا کوئی ایسی قوم ہونے کا سلسلہ نہیں تھا تو اس بارے میں مفتی صاحب تفصیل بیان کر اپنا اس کا تفصیل سے جو ہے اس کا آنسر دیجیے تاکہ ان کی اور میری جو ہے وہ جو بھی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے اور اس کے ساتھ ایک فائنل کوشچن یہ تھا کہ جو شلوار ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر کرنا کرنے کے بارے میں کیا کوئی ایسی کوئی حدیث ہے یا کہ نہیں اس بارے میں پلیز جواب دیجیے گا پاک آزاد بھائی آپ نے کچھ لمبے سوال کر دیے تخنوں سے اوپر شلوار رکھنا یہ تو ضروری ہے یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ مرد کے تخنے جو ہیں وہ عشا ننگے رہنے چاہیے یہی سنت طریقہ ہے اور اگر تکبر کی وجہ سے تخنے ڈھانپے جائیں تو یہ حرام ہوں گے تکبر کی وجہ نہیں ہے تو بعض اوقات مکرو ہوں گے بعض اوقات جائز ہوں گے مکرو ہوں گے یعنی اگر صرف زینت کی نیت سے ہیں اور اگر مجبوری کی وجہ سے ہیں تو جائز ہوں گے اور تکبر کی وجہ سے ہیں تو حرام ہوں گے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تکبر کی وجہ سے منجر رسوبہ دیکھو یہ لا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے لباس کو اوزار رٹکایا وہ جنت نہیں جائے گا کسی نے صدیق اکبر کی اللہ میرے تو تخنے پر میرا ازار رہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ من الخیلہ کہ اے ابو بکر تو متکبرین میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب جو تکبر سے نہ ہو وہ جائز ہے مجبوری سے ہو تو یعنی ازار باندھتا ہے پیٹ بڑا ہے ہزار نیچے آ جاتا ہے تو اس طریقے سے ہاں صرف زینت سے ہو تو علامہ ابن عبد البار میں تمہید میں اس کو جائز کہا اور پھر بھی علماء کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے ہاں ان کو مرد کے تخنوں کو ننگے رہنا چاہیے آگے کے کہ یعنی مرنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا قبر پر میت پر یا گھر میں تین شکلیں ہو سکتی ہیں میت پر قرآن پڑھنا یا میت دفن کرنے کے بعد قرآن پڑھنا یا میت کو دفن کر کے گھر میں آ کر قرآن پڑھنا یہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں ان تین شکلوں کے بارے میں یعنی یہ ہے کہ قرآن پڑھنا جب پڑھے گا سواب ہے ممانع ہی نہیں اور جو پڑھے گا اس کا سواب جس کو بھی وہ بخشے اس میں بھی ممانعت شریعت میں نہیں تبرانی میں حدیث رودہ ہے موجم القبیر میں اور مشکات میں بھی موجود ہے سید نا اللہ اجلاج اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں جب یہ فوت ہوئے تو فوت ہونے سے پہلے انہوں نے یعنی وسیعت کی تھی کہ جب میں فوت ہوں تو مجھے جلدی قبرستان لے جانا اور دفنانے کے بعد میرے قبر کے سرہانے سورہ بکرا پڑھنا اور آگے انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی وصیت کرتے ہوئے سنا ہے اب یعنی ان کے فوت ہونے کے بعد قبر پر قرآن پڑھا گیا امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے اس کو امام خلال نے نقل کیا امام یا ابن معین نے اپنی تاریخ کی چوتھی جلد میں اس کو نقل کیا کہ امام یا بن معین کی جو تاریخ میں روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حمبر کسی جنازے میں گئے جب اس میت کو دفن کر لیا گیا تو ایک آدمی قرآن پاک پڑھنے لگا تو آپ نے کہا بدت ہے نہ پڑھ تو جب وہ باہر نکلے وہ باہر نکلے تو ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ مبشر حلبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو امام احمد حنبل نے کہا کہ فکا ہے تو کہا کیا میں ان سے روایت لے سکتا ہوں کو لے سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ مبشر حلبی نے مجھے روایت دی روایت سنائی انہوں نے عبداللہ اللہ بن لاج لاج سے سنی انہوں نے اپنے باپ سے سنی کہ ان کے باپ فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے فوت ہونے کے بعد قبر پر قرآن پڑھنا تو امام احمد بن حنبل نے فوراً کہا کہ جاؤ اس شخص کو کہو کہ وہ قرآن پڑھے مجھے یہ حدیث نہیں پہنچی تھی میں رجوع کرتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت امام خلال نے اپنی کتاب فضائل صورت الاخلاص میں نقل کی کہ جو شخص من مرا القبور آد احدا شرا تن جو شخص قبرستان سے گزرے گیارہ مرتبہ کولشی پڑھ کے اس کا سواب قبروں اور بخشے تو قبروں والوں کو اس کا سواب ہوگا اور پڑھنے والوں کو قبروں والوں کی تعداد کے برابر سواب ہوگا یہ امام خلال کی حدیث کتاب میں موجود ہے امام خلال اللہ علیہ کی ہی کتاب ہے المر بالمرو نہیں اس کے آخر میں انہوں نے ایک پوری فضل باندھی ہے جس میں قبرستان جا کر قرآن پڑھنے کی حدیث موجود ہیں اس بارے میں الحمدللہ القول المنصور فل قرا کے القبور مستقل کتاب اللہ کے فضل و کرم سے میں نے لکھ دی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ نے توفیق کتاب فرمائی تو ان قریب وہ چھپ جائے گی ایک نہ میں نے کی تھی اس موضوع پر تو کسی نے سوال کیا تو میں نے کہا جائز ہے تو وہ وہاں وادیوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ جائز نہیں ہے اس نے ویسے ہی کہہ دیا تو پھر الحمدللہ اس موقع پر یہ میں نے جا کر بیان بھی کیا وہاں اور ان کو دلائل بھی دی اور اس کے بعد ایک پوری مشکل الحمد للہ کتاب میں نے اس موضوع پر لکھ لی ہے ابن تیمیہ کے بارے میں میں نے اس کتاب میں ایک حوالہ نقل کیا ہے کہ ابن تیمیہ جب مر گیا تو اس کی قبر پر وہ کہتے ہیں کہ بے شمار مرجابہ بھی دفنایا نہیں گیا اس کے شگردوں نے لکھا ابن کثیر نے لکھا برازلی نے لکھا اسی طریقے سے امام ناصر الدین دمشقی نے لکھا کہ اس جب وہ ابن تعمیر کی میت پڑی ہوئی تھی تو لوگ آتے تھے قرآن پڑھتے تھے اور اس کی میت سے تبرک حاصل کرتے تھے اور جب وہ دفن کر دیا گیا تو کئی دن تک اس کی قبر پر قرآن خانی ہوتی رہی تو یہ ویسے بے شمار اولیاء اکرام اور بے شمار صحابہ تابعین کے بارے میں واقعات ہیں کہ فوت ہونے کے بعد قرآن خانی کی گئی ایمان ابن قدامہ مقدسی یہ چھٹی صدی جی کے آدمی ہیں انہوں نے یہ بات لکھی اپنی کتاب المغنی میں امام بدر الدین عینی حنفی یہ آٹھویں صدی عیسوی جی کے آدمی ہیں انہوں نے یہ بات لکھی عینی شدایا میں وہ کہتے ہیں کہ صدا سے آج تک صحابہ کرام کے دور سے آج تک لوگ اپنے گھروں میں اکٹھے ہوتے ہیں تصویر و تقویر پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے مرنے والوں کو بخشتے ہیں آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب ادبیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے اپنے فتوا میں مستقل دو فصلیں باندھی ہیں وہ کہتا ہے کہ ایسی چیز جس پر قرآن کے بخشا جائے تو وہ چیز کھانی تبرک ہو جاتی ہے اور اس کا بھی ثواب ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے اور جتنے لوگ اس کے خلاف دل دیتے ہیں ابن تعمیہ نے اپنے فتوا میں اور ابن قیم نے کتاب و روح میں اس کا مکمل رد کیا ہے اور دلائل دیے ہیں کتاب و روح میں ہی مصنف ابن ابی شہبہ کے حوالے سے روایت درج ہے کہ امام شاہ بھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے پانچ سو صحابہ کیا امام بھی نے کہتے ہیں انصار صحابہ کرام میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی ان کا فوت ہوتا تھا تو وہ اس کی قبر پر جاتے اور وہاں جا کر قرآن کرتے یہ کتاب و روح میں ابن کئی نقل کی ہے روایت سے ہے یہ مصنف ابن ابھی شہبہ کی اور امام طوس کہتے ہیں یہ روایت ہے امام احمد نبل کی کتاب کتاب و زہد کی اور ہلیہ تو امام ابو نعم کی ان سے نقل کی علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالی نے الحاوی للفتاوا میں بلکہ انہوں نے پورا مفصل چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اسی بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مانے کہ انصار صاحب کرام نے یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے مردہ قبر میں سات دن تک آزمایا جاتا ہے لہذا سات دن تک وہ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے تو یہ اب انہی مسائل میں یہ بھی آ گیا کہ یہ اسال صاحب کی محفل کول شریف یا گیارہویں شریف یا اور یہ چیزیں ارس کے بارے میں یہ ہے لفظ عرس جو ہے چونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے تو آج کل لوگ برسی مناتے ہیں یہ بھی یعنی برسی منائی گئی کیا نام ہے اس کا عبد القادر ہوپڑی کی اور محمد بن عبد الدی کی برسی ابھی تک پاکستان میں منائی جاتی ہے ہندوستان میں لوگ مناتے ہیں برسی یا یوم یا ڈے یہ ہندوانہ نام ہے انگریزی نام ہے جو ہے یہ چونکہ ریشی سے ثابت ہے چاچا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں من ربوں کا ماں دینوں کا ماں کمتا تکول کے حاضر حضر تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور اس مبارک شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تو کیا کہا کرتا تھا جب وہ تینوں سوالوں کے جواب درست دیتا ہے تو اب فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تو نیکی تو یہ تو سوالوں کا جواب ٹھیک دے گا لہذا اب نام کا نومت العروس ہے یوں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یہ عروس سے لفظ نکلا ہے ارس کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے نیک نیک آدمی بہت ہوتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اللہ جل مجد الکریم کو اس کو دیدار کراتا ہے اللہ کی رضا ملتی ہے لہذا وہ یوں خوش ہوتا ہے جیسے شادی پر آدمی خوش ہوتا ہے تو اس لیے اولیاء کی وفات کے دن کو عرس کہا گیا حدیثی کے لفظ سے اب چونکہ اس دن اللہ جل مجرکیم کی رحمتیں ہوتی ہیں اس کے پر اور پیشوائی کے لیے فرشتے آتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہا کریم صلی اللہ تعالی علیہ حدیث قدسی ہے جلا جلا مجد تو ارشاد اشار فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ کرتا ہوں محبت کرتا ہوں بندہ فرض پڑتا ہے اور جب نوافل پڑھتا تھا میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ مجھے سے پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں مجھے سے چلتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں مجھے سے دیکھتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں مجھے سے سنتا ہے میں پاؤں بن جاتا ہوں مجھے سے چلتا ہے اب آگے جو لفظ ہے کہ من آد علی ولی فقط آزان تو جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اعلان جنگ ہے رب کہتا ہے میں آپ آگے حدیث ہیں رب کبھی کسی کی متردد نہیں ہوتا ہاں جب اپنے ولی کی روح قبض کرنے لگتا ہے تو متردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کی روح قبض کروں یا خوش ہو یا نہ ہو تو میں اس کو خوش کرتا ہوں پھر اس کی روح کو قبض کرتا ہوں اب چونکہ وہ خوشی کی حالت میں جاتا ہے لہذا وہ اس کی خوشی کا دن ہے لہذا اس کو کہہ دیا گیا اب سال بعد وہ دن آتا ہے تو اس سال بعد کے لیے قرآن خانی کے لیے لوگ کٹھے ہوتے ہیں اس کو کہنا عرس مصنف عبد کی چوتھی جلد کتاب و میں حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال ہر سال کے بعد عہد شی تشریح لے جاتے تھے اور مقام عہد شہدائے کرام اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ ربی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جا کر دعا مانگتے تھے ہر سال کے بعد یہاں سے علماء نے یقین کیا سال کے بعد وہاں جانا یہ سواد کے لیے اکٹھے ہونا یہ ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ نام ہے سال کے بعد اکٹھے ہونا اور قرآن خانی کرنا نیکی کے کام کرنا یہ وہاں جو میلہ لگتا ہے یہ دھول ڈمکے یہ بے حیائی یہ بدتمیزی یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے کرنے والا گناہ گار ہے خود پکڑا جائے گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ کب سجدہ کرنا نہ طواف کرنا نہ وہاں جا کر بے حیائی کرنا نہ عورتوں کا عورتوں کا وہاں جانا نہ ہلکا نہ پردگی ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی چیز نہیں ہاں قبر پر جائیں قبر کے دور چار ہاتھ کھڑے ہو کر سواب کریں قرآن پڑھیں نواول پڑھیں اور جس کو چاہیں آپ بخشیں اس میں شریعت میں قطن کسی قسم کی کوئی یعنی ممانعت نہیں نماز جنازہ پڑھنا بھی تو قرآن خانی ہے نا نماز جنازہ میں بھی تو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی مرنے کے بعد ہیں تو اس لیے بھائی یہ چیزیں شریعت اسلامیہ میں جائز ہیں کیونکہ ان پر پابندی نہیں لگائی گئی الاصل فی الاشیاء اباہتوں اصل شہر میں اباہت ہوتی ہے ہاں اس کی اگر ممانعت قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو حرام کہا جا سکتا ہے آپ نے اسے کسی چیز کو حرام کرا دینا بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے اللہ رسول نے اگر حرام کرا دیا ہے تو وہ دلیل دینی چاہیے اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ جی اس طریقے سے اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی ہاں اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی اگر دل فرض محال ایک منٹ کے مان لیا جائے کہ عرس اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا گیارہویں اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی تو اب ناجائز ہونی چاہیے تو کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ مسجد اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی اب مسجدیں گرا دینی چاہیے معاذ اللہ کہ مسجد کا مینار پہ تھے میراب نہیں ہوتا تھا مسجد کا یہ طریقہ نہیں تھا وہاں وضو خانے نہیں تھے غسل خانے نہیں تھے صفیں کل نہیں تھی تو بھائی مسجد کی اصل تو موجود ہے نا اگر شراب کا اضافہ ہو گیا اگر مزاروں کا اضافہ ہو گیا اگر ٹوٹیوں کا اضافہ ہو گیا تو مسجد تو نہیں ہوگی اسی طریقے سے قرآن تو لکھنا بدت نہیں ہے اگر اس شراب کا اضافہ ہو گیا اگر اس کی آیتیں لکھ دی گئیں آیتوں کی جگہ نشانی ڈال دی گئی اس کے رکوع بنا دیے گئے اس کے تیس پارے بنا دیے گئے تو آپ کو کہے کہ اس قرآن کو معذ اللہ مٹا دو اللہ کے نبی کے دور میں تیسے نہیں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ زیریں زبریں نہیں تھے تو یہ تو بھائی ایسے ہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ جواب دے چکی ہو صرف یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو ہم ہیں وہ جائز ہے جو دوسرے کرتے ہیں وہ نجائز ہے کئی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس حالت میں موجود نہیں تھی وہ جو آج گیارہویں کو بڑا حرام کہتے ہیں عرصوں کو حرام کہتے ہیں میلاد کو حرام کہتے ہیں آپ سعودی عرب میں جا کر دیکھیں ان کی مساجد میں ہر سب کے پیچھے ایک چھوٹی سی دیوار بنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سوائے حرمین پہ یہ بہن کی پوچھا بھائی یہ کیا ہے جی یہ استراحت کے لیے بنائی ہے جب نمازی تھک جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لگاتا ہے بہت ساری میں نے مسجدوں میں دیکھا صفوں کے دیواریں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی سیمنٹ کے ساتھ اب مسجد نبی شریف کا آپ حال دیکھ لیں کہ وہاں میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تو ایک دوست نے وہ کہنے لگا لو جی آپ تو آگے اعتراض کرنے لگے میں نے تو سوال کیا تھا گیارہویں کا آپ آگے سے اور لگے مجھے صرف گیارہویں کا جواب دو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گیارہویں بدعت ہے تو جو اور بدت ہے اس کو بھی تو منع کراؤ نا یہ تو نہیں کہ ایک طرف جائز ہے اور ایک طرف اے و ہوا ڈلوہ عدل کرو یہی اللہ کے نزدیک تقوی کے زیادہ قریب ہے تو وہاں وہ تراوی میں اب ختم قرآن کرتے ہیں تو نماز میں کھڑے کھڑے دعا مانگتے ہیں پیارے آقا نے پوری عمر ایسا نہیں کیا آج تک کسی نے نہیں کہا یہ بدعت ہے تو آج کل تو وہ ہو گیا جی ساتھی اس کی بحث کہ جو کمزور ہے اس کو کہہ دو یہ بتی ہے اور جو کمزور نہیں ہے جو کرے روا ہے تو اس لیے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حرام کہنے کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے جیسے فرض کہنے کے لیے چاہیے ہم چونکہ گیارہویں کو فرض نہیں کہتے ارس کو فرض نہیں کہتے صرف جائز کہتے ہیں میں جو نیکی کرے گا نیکی ہوگی جو برائی کرے گا برائی ہوگی مستحب ہے مستحب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی برائی نہ ہو شریعت کی ممانعت نہ ہو جی راز بھائی تشریح لائیں راز بھائی کون ہے حافظ